سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آخر كلامنا نام محمدی معذرام حضرات انبیاء علی نبین علیہم السلاۃ وسلام کے سیرت اور ان کی تاریخ کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی پیغمبر کی تاریخ کو بیان کیا جائے سیرت کو بیان کیا جائے جس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء پیغمبروں کے قصے لیکن یہاں جو عنوان اٹھایا گیا ہے وہ قصص الانبیاء کا نہیں کہ پیغمبروں کے قصے قسط وار ہم کہیں اور سنیں بلکہ ان پیغمبروں کی زندگیوں میں شوق شہادت اور جذب جہاد کا جو پہلو ہے صرف اسی پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور یہ بات حضرت موسا علیہ سلاط وسلام سے شروع ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائے آپری ہی سے یعنی جب دنیا بنی آدم علیہ سلاط وسلام تشریف لائے حابیل اور قابیل کی جنگ ہی سے جہاد شروع ہو گیا حق اور باطل کا ماری کا شروع ہو گیا لیکن منظم طور پر باقاعدہ طور پر جہاد جو شروع ہوا حضرت موسا علی نبی علیہ سلاط وسلام کے زمانے میں منظم اور باقاعدہ طور پر شروع ہوا حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کا جذب جہاد اور شوق شہادت اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلاۃ وسلام نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا اور اس کے بعد جو پیغمبر آئے حضرت یوشا علیہ السلاۃ وسلام ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت یوشا علیہ سلاط وسلام حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کی وشالے مبارک کے بعد بنو اسرائیل کی باغ ڈور اور انہوں نے کمان سنبھالی اور نگرانی کرتے تھے علاقوں میں قوموں کو تقسیم کر دیا تھا فلسطین کے اندر داخل ہو چکے تھے اور جیسے علاقوں کے گورنر ہوتے ہیں ایسے قاضیوں کو بنا دیا تھا آپس کے معاملات وہ قاضی حل کرتے اور حضرت یوشا علیہ صلاح وسلام اس کی نگرانی کیا کرتے تھے ہوتے ہوتے بنو اسرائیل پر ایک وقت ایسا آیا کہ اس میں کوئی پیغمبر نہیں رہا حضرت یوشا علیہ سلاۃ والسلام کے وسال مبارک کے بعد بڑا برا دور آیا برا زمانہ آیا ادھر امالخہ قوم یہ حملہ کرتی اور ادھر مدین کے لوگ وہ حملہ کرتے اور ادھر فلسطین کا علاقہ سب اس پر ٹوٹ پڑتے تھے ان کے عورتوں کو بانی بنا لیتے ان کے لڑکوں کو غلام بنا لیتے ان کے اموال اور جائیداد اور پراپرٹی کو چھین لیا کرتے تھے بہت برا دور تھا بادشاہ نہیں تھا ان کی منظم حکومت نہیں تھی یہ فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا خاندان نبوت کا ایک فرد بھی ان میں باقی نہ رہا سوائے ایک عورت کے جو حاملہ تھی اس کو چھوڑ کر بنو اسرائیل اپنی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی وہ جو اللہ والی عورت تھی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام حضرت شمویل رکھا گیا اور آگے چل کر آپ سنیں گے اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا حضرت شمویل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ماں نے ان کو ایک توریت کے عالم کے پاس بھیجا وہاں جا کر انہوں نے کلام وہ توریت کو حفظ کیا اور جب عمر کو پہنچے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ سلاط وسلام کو پیغمبری سے نوازا اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا اب بنو اسرائیل کی کشتی جو ڈوب رہی تھی اور بنو اسرائیل جو اپنی تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی حضرت شمویل کی شکل میں اسے ایک سہارا ملا ایک پیغمبر ملا ایک اللہ والا ملا جو ان کی کمان اب سنبھال رہا تھا حضرت شماوئی قاضیوں کو پھر سے مقرر فرمایا گورنروں کو مقرر فرمایا اور آپ اس کی نگرانی کیا کرتے تھے اب تک ایسا ہوتا تھا کہ حکومت ایک مخصوص یہودی خاندان میں آتی تھی نبوت ایک مخصوص دوسرے خاندان میں آتی تھی اس مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ تو یہودی خاندان سے پیغمبر کو چنا نہ تو وہ خاندان جو اب تک بنو اسرائیل جس میں پیغمبر دیکھا کرتا تھا اس میں اللہ نے پیغمبر کو بنایا ایک الگ ہی کڑی تھی حضرت شمبئی کی وہ بنیامین خاندان تھا اس سے وہ پیدا ہوئے تھے اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تو یہ دو قبیلے جل گئے بھن گئے کہنے لگے کہ ہم میں کیوں پیغمبر پیدا نہیں ہوا ہم میں رسول کیوں نہیں آیا بہرحال ان کی نبوت کا انکار کرنے لگے ٹھٹا کرنے لگے مذاق کرنے لگے جو ہر نبی کے ساتھ کیا جاتا ہے ہر اہل حق کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اسے امتحان کی چکی میں پسنا پڑتا ہے امتحان کے دور سے گزرنا پڑتا ہے حضرت شم علیہ السلاۃ وسلام کا لوگوں نے بنو اسرائیل نے ٹھٹا کیا جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں غریب آدمی ہے خاندان قبیلہ کوئی اونچا نہیں ہے یہ لو صاحب پیغمبر بن گئے حضرت شم علیہ السلاۃ وسلام صبر کرتے برداشت کرتے اور قوم کو تاکید کرتے اللہ کے حکموں کو مانو نبی کے حکموں کو مانو لیکن ایک دن جب تنگ آ گئے تو بنو اسرائیل نے خود پیغمبر سے کہا صحیح مانوں میں تم پیغمبر ہو تو کوئی تم موجزہ ہمیں بتاؤ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ ابو جہل نے طلب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کر بتائے کنکریوں سے کلیمہ پڑوایا حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی اللہ نے موجزے کے طور پر پیدا کیا حضرت موسا علیہ سلا تو السلام کا اصا اور لاٹھی اللہ نے موجزہ بنایا اندھیرے میں جاتے ٹارچ کا کام کرتا تھا پتھر پر مارتے پانی کا چشمہ نکلتا تھا سمندر پر مارتے تو راستہ ہو جاتا تھا اور اسی سے بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور ٹیک بھی لیا کرتے تھے تو اس طریقے سے قوم کے لوگوں نے حضرت شماویل علیہ صلاط وسلام سے موجزہ طلب کیا بنو اسرائیل پر جب قوم کے لوگ امالقا کے لوگ مدین کے لوگ فلسطین کے لوگ ارد گرد جیسے انڈیا کے کنارے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے اور بھوٹان ہے اور چائنا ہے تو اس طریقے سے بنو اسرائیل کے ارد گرد جو علاقے تھے فلسطین کا علاقہ مدین کا علاقہ اور دیگر جو امالخہ کا علاقہ یہ جب ان کو ضرورت پڑتی یہ ٹوٹ پڑتے ٹوٹ پڑتے ٹوٹ پڑتے چوتھی صدی عیسوی کے اندر اریش نام کا ایک کاہن تھا پہلے کے زمانے کے اندر یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنی مملکت سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا صرف ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنے دور حکومت کے اندر وہ قلعے بناتے رانیوں کی پرورش کرتے اور ایک طاقتور ملک دوسرے طاقتور ملک کو نگل لیتا تھا یہی کام پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا وہ طاقتور ہوتا اس کو نگل لیتا یہ طاقتور ہوتا اس کو نگل لیتا بس ان کی ذمہ داری یہی تھی اور ان کی ڈیوٹی یہی تھی ہندوستان کے اندر بھی یہی تو ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے راجا مہاراجا اور یہاں جنہوں نے حکومتیں کی جب جاتے تھے لڑنے کے لیے اپنی بیویوں کو قتل کر کے چلے جاتے تھے کہ کہیں بیویوں کی محبت ملک کے درمیان میں آڑ نہ آئے ملک ملے گا اور عورتیں مل جائیں گی اور بیویاں مل جائیں گی لیکن ان کی محبت ہمیں کھینچ کر نہ لائے قتل کر کر ان کی مزاریں بنا کر یہ راجے مہاراجے یہ جو ہے جنگ کرنے جایا کرتے تھے پہلے کے زمانے کے اندر بس ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ فاختے اڑاؤ کبوتر اڑاؤ اور پھر اس کے بعد شراب پیو اور ملکوں پر قبضہ کرو ان کی دولتوں کو بٹورو اور محل بناؤ باندیاں بناؤ یہی ایک کھیل تھا جو وہ کھیلا کرتے تھے بنو اسرائیل پر چوتھی صدی عیسوی کے اندر فلسطینوں نے ایک خطرناک حملہ کیا اور اتنا خطرناک حملہ کیا کہ جالوت نام کا ایک بادشاہ تھا ایمانی امالخا کا وہ بڑا ظالم بڑا جابر اور طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے بڑا قوی ہے کل جن کی طرح قرآن شریف کے اندر تلکر رسول کے پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے یہ جو جالوت بادشاہ ہے اس کے واقعے کو ذکر کیا ہے بنو اسرائیل پر اس نے جو ضرب کاری کی اس نے جو حملہ کیا اتنا خطرناک حملہ کیا اتنا خطرناک کہ اب لگ رہا تھا کہ بنو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا اور بنو اسرائیل کی جو عزت بچی ہوئی تھی وہ عزت بچی ہوئی تھی ایک تابوت سکینہ تھا ایک صندوق تھا جس کو وہ تابوت سکینہ کہتے تھے اس صندوق کے اندر حضرت موسا علیہ السلاط وسلام کا تھا حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلاط وسلام کے کپڑے تھے توریت کا اصلی نسخہ جو اللہ نے تختیاں نازل کی تھی اس تابوت سکینہ کے اندر اس صندوق کے اندر محفوظ تھا علاقے حملے کرتے تھے لیکن اس صندوق تک کوئی قوم نہیں پہنچتی تھی لوگ تو قتل ہو جاتے تھے عورتیں باندیاں بن جاتی تھی مال ختم ہو جاتا تھا لیکن بنو اسرائیل کی جو عزت تھی وہ تابوت سکینہ کی وجہ سے تھی اور وہ تابوت سکینہ ان کے پاس محفوظ تھا جس کے اندر توریت کا نسخہ تھا حضرت موسا حضرت ہارون علیہ الصلاۃ وسلام کی قیمتی نشانیاں تھی ان کا آسا تھا اس لیے ان کی عزت کا بھرم اب بھی باقی تھا لیکن یہ جو جالوت بادشاہ تھا اس نے اتنا سخت حملہ کیا اتنا سخت حملہ کیا کہ اب کی مرتبہ چوتھی صدی عیسوی کے اندر وہ تابوت سکینہ پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے اندر بیت دجون آج بھی دجون نام کا ایک علاقہ ہے وہاں ایک مندر ہے اس مندر کے اندر دھڑ مچھلی کا اور اس کا جو چہرہ ہے وہ انسان کا اس بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے یہ جو جالوت بادشاہ تھا بنو اسرائیل سے اس تابوت سکینہ کو چھین کر اس بیت دجون کے اندر اس مندر کے اندر جس مندر کے اندر دجون نام کا بت تھا اور جس کا چہرہ انسان کا اور دھڑ مچھلی کا تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اس جگہ کو وہ پوتر متبرک اور مقدس سمجھا کرتے تھے جالوت بادشاہ نے اس سکینہ تابوت سکینہ کو اس بیت دجون کے اندر اس مندر کے اندر جا کر رکھ دیا اب بنو اسرائیل کی رہی سہی ساکھ اور ان کی عزت کا جو بھرم تھا وہ تابوت سکینہ وہ تابوت سکینہ چلے جانے کی وجہ سے اب بنو اسرائیل کی ہوا اور اس کی ری خارج ہو گئی اور اس کا دم خم جو ہے نکل گیا اب جو چاہتا جیسے چاہتا ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خاندان نبوت کی بنیامین خاندان کی اس حاملہ عورت سے یہ پیغمبر کو پیدا کیا تو بنو اسرائیل جن کی سرش کے اندر اور جن کے مزاج کے اندر شرارت تھی انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا اور انہوں نے پیغمبر کا ٹھٹا کیا اور پیغمبر سے کہا کہ تم ہمیں موجزہ بتاؤ جیسے پچھلے پیغمبروں نے موجزہ بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ اندے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی تھی لنگڑے کے پیر پر ہاتھ پھیرتے تو لنگڑا پن دور ہو جاتا تھا تو حضرت شمویل علیہ سلاط وسلام سے کہا صحیح معنوں میں تم پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ اتنا معجزہ جو ہوتا ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے زمانے میں حکمہ کی حکمت کا زور تھا بڑے بڑے حکیم تھے مرتے مریض کو زندہ کر دیا کرتے تھے اندوں کو بینا کر دیا کرتے تھے اسی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ حکمت کا معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ سلاط والسلام السلام کے زمانے میں جادوگری کا دور تھا بڑے بڑے کاہن بڑے بڑے جادوگر وہ اپنی فن جادو کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جادو کے توڑ کے اندر حضرت علیہ سلاۃ وسلام کو لاٹھی دی جو ان کے جادوگروں کے جادو کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا انتم سنسکار کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر لوگ فخر کیا کرتے تھے اپنی زبان پر اپنی شاعری پر اپنے پن کلام پر اپنے کو عرب کہتے تھے عرب کے علاوہ دنیا کے جو اور علاقے ہیں ان کو اجم کہتے تھے اجم کے معنی گونگا کے بولنا نہیں آتا مکہ بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں گھوڑوں کے حسب و نصب بیان کرتے تھے اونٹوں کے خاندان بیان کرتے تھے آج ہمیں دادا دادی کا نام پوچھے تو سر کھو جاتے ہیں اور دادا کے باپ کا نام پوچھے تو شاید ہی کوئی بول پائے وہ شیر و شاعری کے اندر گھوڑوں کے اونٹوں کے اپنا خاندان تو بیان ہی کرتے تھے زبان کے اندر وہ ملکہ تھا کہ اکاس کے میلے کے اندر مقابلہ ہوتا تھا زبان کا اور اس کے اندر فن کلام کا شعر و شاعری ہوتی قصہ گوئی ہوتی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی فن کلام کے اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ عنایت فرمایا وہ کلام پاک کا موجزہ مرحمت فرمایا اور کہا کہ فاتو صورت من مسلی کہ اگر تم کو اپنے کلام پر ناز ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کر بتاؤ اور نہیں لا سکتے ایک آیت لا کر بتاؤ نہیں لا سکتے ایک جز لا کر بتاؤ ہار گئے اور شکست کھا گئے کلام پاک کی بلاغت کلام پاک کی فساحت اور کلام پاک کے جو ہے فن کلامی کے بام عروج کیونکہ اللہ کا کلام تھا یہ کہاں مقابلہ کیا کرتے تھے موجزہ قوم کے فن اور قوم کے اندر جو صنعت و حرفت اور قوم کے اندر جو کمال والی چیز ہے اس کے اعتبار سے دیا جاتا ہے حضرت شم ویل علیہ السلاط وسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ قوم کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہا کہ قوم کے لوگوں تمہاری عزت اور تمہارا بھرم جو چلا گیا وہ تابوت سکینہ جانے کی وجہ سے دیکھو میں اللہ سے دعا کروں گا فرشتے اپنے ہاتھوں کے اندر بیت دجون سے اس مندر سے فلسطین کے اس علاقے سے اس جو ہے صندوق کو اٹھا کر تمہارے ہاتھوں میں لا کر دے دیں گے کیا تم تب میری نبوت کو مانو گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے بنو اسرائیل نے کہا اگر آپ یہ معجزہ دکھاؤ گے تو جانتے تھے بنو اسرائیل کہ جب تابوت سکینہ بغیر لڑائی کے بغیر جہاد کے بغیر قتال کے اگر ہمیں واپس مل رہا ہے تو پھر ہماری عزت دو گنا ہو جائے گی یہ شہنشاہت کا وہ تاش تھا کہ جس قوم کے سر پر رکھا جاتا تھا اس کا سر فخر کی وجہ سے بلند ہو جاتا تھا حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی فرشتے گئے بیت دجون اس مندر سے کہ جس کا بت جو ہے جس کا دھڑ مچھلی کا تھا اور سر انسانی جسم کا تھا وہاں سے ان کے پہروں کو توڑ کر انہوں نے اس تابوت سکینہ کو اٹھایا فرشتے تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن وہ تابوت ایسے آسمان سے اترتا ہوا اور بنو اسرائیل کے ہاتھ میں آتا ہوا ان کو نظر آیا تابوت سکینہ ملنے کے بعد بنو اسرائیل کی کیفیت بدل گئی یہ قوم کا مزاج ہے قوم کے جب عذاب کا شکار ہوتی ہے اور قوم جب اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فساد ہوتا ہے آپ دیکھیں گے پولیس کی مار پڑتی ہے آپ دیکھیں گے ملٹری کا قہر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کریک ڈاؤن ہوتا ہے آپ دیکھیں گے داڑھی والوں کی پکڑ دھگڑ ہوتی ہے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور جب یہ بادل چھٹ جاتے ہیں جب بیوی کا درد سے ختم ہو جاتا ہے ڈلیوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے مقدمہ حل ہو جاتا ہے کیس سالو ہو جاتا ہے زمین مل جاتی ہے اور ہاسپٹل سے ڈسچارج مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور منافقوں کی خصلت کلام پاک کے اندر ارشاد فرمائی و ادا مسکم ضرور پل بہڑی ولہ منت اللہ کہ جب تمہاری کشتی کافروں کو کہا کہ تم لے کر کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے درمیان میں جاتے ہو اور موجیں جب کشتی کو گھیر لیتی ہیں تھپیڑے مارتی ہیں تم اللہ کو پکارتے ہو اور آرس تم اور دعا کرتے ہو کہاں گیا تمہارا لات کہاں گیا تمہارا یہوس کہاں گیا تمہارا بت کہاں گیا تمہارا کرشنا کہاں گیا تمہارا رام کہاں گئی تمہاری سیتا تمہارے کہاں گئے تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت سب اللہ کو مانتے تھے اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی پکار کو سن لیتے ہیں فلما کم البری اور جب ہم ان کو خشکی تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہ اعراض کرنے لگتے ہیں ایک آدمی تھا سیلاب آیا درخت کے اوپر چڑھ گیا اور چڑھ کر کہنے لگا اے اللہ یہ سیلاب اگر کم ہو جائے گا میں تیرے راستے کے اندر اون کی قربانی دوں گا تیرے راستے کے اندر اون کا صدقہ دوں گا تھوڑا سا سیلاب اوپر کی شاخوں سے نیچے کی شاخ کی طرف آیا تو دوسری شاخ پر وہ انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اللہ تعالیٰ کام تو بکرے سے بھی چل جائے گائے سے بھی چل جائے گا کیا ضرورت ہے اونٹ ہی دینا تو اس کے بعد کہنے لگا نہ وہ اوپر والی شاخ کی بات تھی اب میں گائے اگر یہ سیلاب کم ہو گیا گائے تیرے راستے کے اندر قربان دوں گا اور اس کے بعد سیلاب تیسری شاخ پر ذرا نیچے کی شاخ پر آیا تو کہنے لگا کہ ارے بھائی خیرات اور صدقہ تو جو ہے بکرے کا بھی ہوتا ہے بکرا اگر دے دوں تو تیرا کیا برا ہوگا بیچارہ ایک بڑی جان بچ جائے گی پھر اس کے بعد نیچے آیا تو کہنے لگا مرغی پھر اس کے بعد نیچے آیا تو کہنے لگا انڈا اور پھر نیچے آیا تو کہنے لگا اللہ یہ انڈا بھی تیری مخلوق یہ مرغے بھی تیری مخلوق یہ اونٹ بھی تیری مخلوق تجھے کیا ضرورت ہے ایک سبحان اللہ کہہ دوں گا تو را شکریہ ادا نہیں ہوگا یہ انسان کی فطرت ہے جب اسے مصیبتیں گھیرتی ہیں جب اسے فساد گھیرتا ہے جب اسے عذاب گھیرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور جب مصیبت کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور عذاب چھٹ جاتا ہے مسلمان اعراض کرنے لگتا ہے مسلمانوں جس طریقے سے بنو اسرائیل کے پاس ان کی عزت کی چیز ان کی وقار کی چیز اور ان کے سر کے تاج کی چیز جو چیز تھی وہ تابوت سکینہ تھی اور چھن جانوں کی وجہ سے ان کی حیثیت کنکر کی ہو گئی مٹی کی ہو گئی بہتے نالے کے اندر ایک کنکے کی ہو گئی جو قوم چاہتی ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتی جو قوم چاہتی ان کے ملکوں پر حملہ کرتی جو قوم چاہتی ان کے تابوت سکینہ کو چھین کر لے جاتی مسلمانوں جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ عزت کی چیز بنایا تھا وخار کی چیز بنایا تھا سر کے تاج کی چیز بنایا تھا اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک سر کی تاج کی چیز کو بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ لہ وسلام کے حواری ان کے لیے الگ ہے موسا کی بنو اسرائیل ان کے لیے الگ ہے حضرت ابراہیم کی قوم ان کے لیے الگ ہے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے جو سر کا تاج بنایا جو ان کی عزت بنایا اور جو ان کی ناموز بنایا اور ان کے شہنشاہیت کا جو معیار بنایا جس کو اللہ نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نے نماز کو معیار نہیں بنایا اللہ نے داڑھی کو معیار نہیں بنایا داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے قربانی شاعر اسلام میں سے ہے اور جو ہے نماز اقامت دین میں سے ہے زکوٰۃ اسلام کی اہم ترین بنیادوں میں سے ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہا جو تابوت سکینہ کا مقام دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تابوت سکینہ دیا اللہ نے پیغمبر کی جو نشانی دی اللہ نے پیغمبر کی جو وراثت دی اللہ نے ان کے منہ کو جو رکھا یہ نہیں کہا کہ تمہاری جو ہے کامیابی اور تمہاری سر بلندی اس چیز میں ہے فرمایا وہ ضرورت و سینامی ہی الجہاد مسلمانوں جب تک تمہارے اندر جہاد کا جذبہ باقی رہے گا اور جب تک تمہارے اندر شہادت کا جذبہ باقی رہے گا اور جب تک تمہیں اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا اور جب تک تمہیں سنتوں اور قرآن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا کوئی قوم تمہارا بال پینگا نہیں کرے گی اور جس دن تمہارا تابوت سکینہ کمزور ہو جائے گا اور جس دن تمہاری یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے گا جو قوم یہ قوم جو یہودی یہ قوم جو عیسائی یہ قوم جو سکھ یہ قوم جو اپنے ازو تناسل کا کی پوجا کرنے والی متھرا مراد آباد کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں ایک مندر ہے انسان کی شرمگاہ وہاں رکھی گئی ہے ہاسن کے قریب ایک لنگا انسان بنایا گیا ہے شرمگاہ بنائی گئی ہے اس شرمگاہ کی پوجا کی جاتی ہے جو قوم اپنے شرمگاہ کی پوجا کرنے والی ہو جو قوم عورتوں کی شرمگاہ کو پوتر مقام اور متبرک مقام جہاں سے پیشاب اور حید و نفاس نکلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے اندر جب یہ جہاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اس قوم کے اندر جب اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ قوم جب اپنے تابوت سکینہ کا احترام کھو دیتی ہے اور یہ تابوت سکینہ اس قوم سے نکل جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اذا ترکتم الجہادا فسلط اللہ علیکم العذابا اے لوگوں اے مسلمانوں جب تمہارے سے اسلام کے لیے مر مٹنے اور اسلام کے لیے اپنی آل اولاد کی قربانی دینے قرآن کی حرمت کے لیے مر مٹنے نبی کی ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے آقا نے فرمایا فصل اللہ علیکم کو اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جاتا ہے آج مسلمان اس تابوت سکینہ سے محروم ہو چکا ہے نتیجہ یہ ہے یہ یہودی قوم یہ زلیل قوم یہ سکھ قوم یہ کافر قوم یہ جانوروں کا پیشاب پینے والی قوم یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پیشاب ملے پانی کے اندر گندے نالے کے اندر اپنے معبودان میں کو ڈبونے والی قوم آج ہندوستان کی سرزمین کے اندر بات فلسطین کی نہیں بات افغانستان کی نہیں بات عراق کی نہیں بات گوان تناؤ بے جیل کی نہیں ابو غریب جیل کی نہیں اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر کیا نہیں سلوک کیا جا رہا ہے اور کیا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے ابھی راجستھان کے بھرت پور کے اندر ایک قبرستان کے تنازع کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا گولیاں ماری گئی مسجد عائشہ بنت مترف کے اندر وہاں پر جو ہے گولیاں چلائی گئی مسلم کو خون سے رنگ دیا گیا کلام پاک کے اور بکھیر دیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے صرف ایک رونا رونا تھا ایک مانگنا مانگنا تھا جو انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مقدر ہے کہ ایس پی کو ٹرانسفر کرو اور جو ہے ہوم منسٹر کو تم جو ہے مقدمہ دائر کرو الٹا ہوم منسٹر نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے بلائی پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلایا انہوں نے جو ہے اپنے محکمے والوں کو بلایا اور بلا کر کہا یہاں مسلمان بھیک مانگتے رہے دہائی دیتے رہے یہاں جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بیوائیں تڑپتی تھی ان کے یتیم مچلتے تھے ان کے گھر سلگ رہے تھے یہ دانے دانے کے محتاج تھے ایسے ہوئے حالات کے اندر ایسے خون ریز زخموں کے اوپر مرچ اور نمک چھڑکنے کے لیے ہوم منسٹر راجستھان کا پولیس کے محکمے کو بلا کر کہتا ہے تم دو جاؤ گے تین مسلمان مل کر تمہیں پیٹیں گے تم تین جاؤ گے چار مسلمان مل کر تمہیں پیٹیں گے تم لاریوں کی لاریاں ٹرک کے ٹرک بس کے بس جاؤ اور کل یہ کان نہ سننے پائے کہ کسی مسلمان کو نے کسی پولیس والے کو پیٹا بلکہ یہ کان سننے کے لیے بےتاب ہے کہ تم ان کو پیٹ کر آئے ہو گولیاں چلا کر آئے ہو اور تم ان کو قتل کر کر آئے ہو کیا جرم تھا کیا خطا تھی بھرت پور کے مسلمانوں کی تم نے عدالت کا نظام قائم کیا تھا اسی عدالت نے اور اسی جو ہے انصاف کے محکمے نے یہ زمین مسلمانوں کی ہے ان میں آبا اور اجداد کو دفن کر دیا گیا گجرات کے ایک نمبر کے سبق کو دہرایا گیا ابھی وہ زخم مندمل ہونے نہیں پایا تھا ابھی بیواؤں کے آنکھ کے آنسو ختم ہونے نہیں پائے تھے ابھی یتیم کی ہچکیاں جو ہے ختم ہونے نہیں پائی تھی اتراکھنڈ کے اندر ردت پور کے اندر گجرات نمبر دو کا سبق دہرایا گیا چالیس دن پہلے کلام پاک کے اور آپ کو مسلمانوں جب ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے کلام پاک کی توہین کی گئی ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی کسی کو کوئی جو ہے اسٹیٹ ایجنسی چلاتا ہے کوئی مرغی کا کاروبار چلاتا ہے کوئی کپڑے کا کاروبار چلاتا ہے کوئی الیکٹرانک ساز و سامان کا جو ہے کاروبار چلاتا ہے ہر ایک کو اپنے کاروبار کا رونا ہے اپنے کاروبار کو بڑھوتری دینا ہے ہمارا رب مر چکا ہے ہمارا خالق مر چکا ہے ہمارا پالن ہار مر چکا ہے ہمارے پیٹ میں جس رب نے ہماری روزی کا وعدہ کیا ہماری زندگی کا وعدہ کیا ہماری موت کا وعدہ کیا وہ وعدہ فراموش ہو چکا ہے وہ ہندوستان سے ٹرانسفر لے چکا ہے لگتا ہے ان کاروباریوں کو دیکھ کر ان کارخانوں کے ملازموں کو دیکھ کر ان دولت اور دنیا کے پجاریوں کو دیکھ کر کیوں نہیں آئے ٹائم نہیں تھا کیوں پہلی سب چھوٹ گئی ٹائم نہیں تھا کیوں نماز چھوٹ گئی ٹائم نہیں تھا ارے عبادت کے لیے ٹائم نہیں تو تم تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو لڑاؤ گے اپنے مال کی قربانی دو گے اپنی آل اولاد کی قربانی دو گے گجرات نمبر دو کا سبق گجرات نمبر ایک تو گجرات ہی کے اندر سن دو ہزار دو کو وہ سبق پڑھایا گیا گجرات نمبر دو بھرت پور کے اندر اس سبق کو دہرایا گیا اتراکھنڈ کے جو ہے علاقے کے اندر ردت پور کے اندر گجرات نمبر دو کا سبق جو ہے وہاں پر دہرایا گیا کلام پاک کے اوراہ کو کنزیر کے خون کے اندر لت کر کر اور قرآن کے اوراہ کو سور کے گوشت کے ٹکڑوں میں لپیٹ کر ایک مسجد کے کنارے رکھ دیا گیا مسلمان صبر کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا انہوں نے جا کر کمشنر کو ہوم منسٹر کو بلایا کہا یہ چیز اگر ہم منظر عام پر لائیں گے فساد بھڑک جائے گا خون خرابہ ہوگا ہم خون خرابہ نہیں چاہتے ہم امن کے متلاشی ہیں ہم پیغمبر امن کے امتی ہیں ہم عدل چاہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں ہمیں ہندوستان کے عدلیہ پر ہندوستان کی عدالت پر ہمارا بھروسہ ہے ہمارا اعتماد ہے یہ جو ظالم ہے جس نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچایا اللہ کے کلام کے اوراق کو سور کے خون سے لت پت کیا اور سور کے خون کو اور گوشت کے ٹکڑوں کو پوٹلی بنا کر مسجد میں ڈالا ہم انتخاب کی آگ میں جھلسنا نہیں چاہتے پکڑو ان ظالموں کو چالیس دن گزر گئے کافروں نے دیکھا ان کی حمیت ابھی جاگی نہیں ان کی غیرت ابھی جاگی نہیں پھر دوبارہ اس کام کو کر کر شہر کے مختلف چوراہوں کے اندر مسجدوں کے اندر پھر پوٹلی بنا کر کلام پاک کے اوراق کو رکھ دیا گیا اب چالیس دن کے اندر ان ظالموں کو پکڑ لیا جاتا تھا اگر ان فسادیوں کو پکڑ لیا جاتا اگر ان حرامیوں کو پکڑ لیا جاتا رجت پور کے اندر گجرات نمبر دو کا سبق نہیں دہرایا جاتا لیکن افسوس ہے کہ یہاں کی پولیس یہاں کے انصاف کے محکمے یہاں کے حکومت کے ادارے مسلمانوں کے ساتھ یتیمانہ اور تعصب والا سلوک کیا کرتے ہیں مسلمان آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے اور مسلمان آئے تھے صدائے حق بلند کرنے کے لیے کہ قرآن کی حفاظت کرو اور جو یہ کام کیا ہے ان ظالموں کو اور ان فسادیوں کو پکڑو نتیجے کے اندر وہی ہوا کہ گولیوں کو چلایا گیا مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا لاٹھی چارج کی گئی پھر احتجاج ہوا اور مسلمان اس کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آئے تو پولیس نے سکھوں کو کافروں کو لے کر کرفیو لگا کر اور کرفیو کے اندر مسلمانوں کو مسجد سے جھانکنے نہیں دیا گیا مسلمانوں کو باہر نکلنے نہیں دیا گیا ایک ایک سکھ اور ایک ایک کافر یہ سکھ قوم بھی کوئی کم قوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کی بے حرمتی کرنے والی خاطر خونخوار بھیڑیا قوم ہے ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت اس نے پنجاب کے اندر پٹیالہ کے اندر اور پھر وہاں کے علاقوں کے اندر جو ظلم اور تشدد کیا ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے ایک سکھ اپنے گردوارے سے نکل کر ایک راہ چلتے مسافر کو مسلمان کو وہ گولی چلا کر قتل کر دیتا ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کرفیو میں بند کر کر یہ کافر آتے ہیں یہ سکھ آتے ہیں اور پولیس کی نگرانی کے اندر مسلمانوں کے مکانوں کو آگ لگائی جاتی ہے مسلمانوں کے دکانوں کو اور سواریوں کو آگ لگائی جاتی ہے مجھے کوئی آپ کو بھرتپور اور اتراکھنڈ کے اس علاقے کی اسٹوری آپ کو بیان کرنا نہیں ہے مجھے یہ بتانا ہے مسلمان کیا پٹنے کے لیے آیا کیا مسلمان کیا جلنے کے لیے آیا کیا مسلمان اس لیے آیا کہ مسلمان کے آنکھوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی توہین کی جائے کیا مسلمان اس لیے آیا ان کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جائے کشمیر کا ایک بچہ دلی کے اندر ملازمت کے لیے آتا ہے اور وہ ایم بی اے کیا ہوا رہتا ہے بڑی ڈگری کیا ہوا رہتا ہے ملازمت کے لیے آتا ہے انٹیلیجنس دلی والوں کو آگاہ کرتی ہے وہاں کے جو ہے ان وہاں کی ملٹری کو اور پولیس کو آگاہ کرتی ہے انٹیلیجنس خفیہ محکمہ کے لشکر طیبہ کے کچھ خونخار بھیڑیے دلی کے اندر آئے ہیں یہ کام پورا کرنے کے لیے اس نوجوان کو قید کر دیا جاتا ہے اس کی ہڈیوں کو چور کر دیا جاتا ہے چھ سال تک اس کا باپ پوری پراپرٹی اور پوری جائیداد اور پورے باغات وکیل کے خرچے پر اور دلی کے خرچے پر وہ لگا آنے جانے کے خرچے پر لگا دیتا ہے جو ایم بی اے کی ڈگری کر کر سافٹ ویئر کمپنی کے اندر ملازمت کے لیے آیا تھا اعلی کمپنی کا ملازم بن چکا تھا جس کا نہ پچھلا ریکارڈ خراب تھا صرف خانہ پوری کے لیے اور لشکر طیبہ کا لیبل لگا کر اس کے گھر کے اندر ہتھیارات کو رکھ کر آر ڈی ایف کو لگ کر رکھ کر اور لشکر طیبہ کا خونخار بھیڑیا بتا کر پانچ سال تک اسے ٹارچر کیا جاتا رہا اور اس کے ایک ایک عزو کی جو ہے مرمت کی جاتی رہی اور جب ہڈیوں کا چورا ہو گیا تو دلی کی عدالت عالیہ نے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شواہد اور گواہ اور صحیح حقائق نہ ہونے کی بنا پر اس جو ہے شخص کو اس نوجوان کو آج باعزت بری کیا جاتا ہے آج عدالت نے اسے پانچ سال کے بعد آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد ماں کے آنکھوں کی آنسو ختم ہونے کے بعد باپ کا جنازہ نکلنے کے بعد بیوی کے سہاگ اجڑنے کے بعد اولاد کی یتیمی کی زندگی گزرنے کے بعد عدالت نے تو کہہ دیا کہ با عزت بری کر دیا گیا ان خونخوار بھیڑیوں کا کیا ہوا جنہوں نے اس کی بیوی کے سہاگ کو چھینا جنہوں نے ان کے بچوں کے سر پر شفقت کے سائے کو چھینا جنہوں نے ان کے باپ کی لاٹھی کو توڑا جنہوں نے قانون کا کھلواڑا کیا جنہوں نے عدالت کا کھلواڑا کیا فہیم انصاری کی بیوہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی فہیم انصاری جو ہے لکھنؤ کے اندر کام کرنے کے لیے آیا تھا جو کام کرنے کے لیے گیا آج تک دوبارہ واپس نہیں آیا صرف اس لیے کہ وہ ایک داڑی والا باشرہ انسان تھا اس کو ایک بڑے جرم کے اندر عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا گھر والے پیپر کے کوڑے بنا کر اور اس کی بیوی غیروں کے گھروں کے اندر جا کر برتن مانج کر وہ زندگی گزار رہی تھی کئی سالوں کے بعد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہ اس کے لیے کافی شواہد موجود نہیں ہے اور اس کا ہائی کورٹ بمبئی کے ہائی کورٹ نے فہیم انصاری کو سبا کو جو ہے وہاں آزاد کر دیا اور اس کو بری کر دیا ایسے کتنے فہیم انصاری ہیں ایسے کتنی کشمیری ہیں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو ظلم کی چکی کے اندر تشدد کی چکی کے اندر آج پس رہے ہیں آج مسلمان دھوکے پر دھوکا آج مسلمان منافقت پر منافقت آج مسلمان مال کی پوجا دولت کی پوجا حکومت کی پوجا سلطنت کی پوجا کہاں گیا اس کا جذب جہاد کہاں گئی اس کی غیرت کہاں گئی اس کی حمیت ہماری ماؤں کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ آج امت کے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کیا ہو گیا اس امت کو کون آخر جگائے گا کب تک اور قرآن کے اور خون کے اندر لت پت کیے جائیں گے قرآن کے اور خنزیر کے گوشت سے آلودہ کیے جائیں گے کب تک عائشہ بنتے مترف کی مسجد کے اندر گولیاں چلتی رہیں گی کب تک گجرات کے سبق کو دہرایا جاتا رہے گا اور کب تک یہ جو ہے یہاں پر یہ ہوتا رہے گا آخا نے سچ فرمایا اجا ترقی و اللہ علیہ کہ اگر تمہارے اندر سے یہ جذبہ نکل جائے گا نماز بھی رہے گی دعوت کا کام بھی رہے گا مدرسہ بھی رہے گا مسجد بھی رہے گی خانخواہ بھی رہے گی لیکن اسکرٹ نکل جائے گی تابوت سکینہ اگر تمہارا نکل جائے گا اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا جو کافر رات کے ڈھائی بجے کسی فہیم کو اٹھا کر لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے کسی سبا کو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے جب تک دلی ہائی کورٹ کے بم بلاس کے حقیقی مجرم نہیں ملتے اس وقت تک بامبئی کے وہ نوجوان وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے فرضی طور پر انڈین مجاہدین کے نام سے ای میل کیا تھا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا ان پر اس بم کی ذمہ داری لادی جائے گی اور اس بم کا الزام ان کے گھر پر ان کے سر پر لادا جائے گا جب تک کوئی ہندو تنظیم اور جب تک کوئی جو ہے فرقہ پرست تنظیم کا چہرے سے نقاب نہیں نکلتا اس وقت تک ان مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا رہے گا مالی گاؤں کے اندر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں مالی گاؤں کا دھماکہ کرنے والے دوسرے ابھینوں تنظیم کے لوگ تھے اس کے باوجود ان کے زندگی کے پانچ سال قیمتی ان کے زندگی کے گھریلو غم کے ساتھ اور ان کے اخراجات کون ان کو واپس کرے گا کون ان کی کوئی بھی عزت کو واپس کرے گا اس لیے مسلمانوں چاہے جس جماعت سے جڑے رہو جس تحریک سے جڑے رہو جس مکتب فکر سے جڑے رہو ہماری تابوت سکینہ ہماری روح اصل کے اندر اصل جو ہے وہ روح اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو ہمارے لیے قرآن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو نبی کی ناموس کے لیے نبی کی عزت کے لیے نبی کی عظمت کے لیے خدا کی وحدانیت کے لیے ہمارے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو ارے جب تک مال کی محبت رہے گی اور جب تک اور عورت کی غلامی اور جورو کی غلامی کے جراثیم اولاد کی غلامی کے جراثیم جب تک ہمارے خون کے اندر رہیں گے میرے اللہ کی قسم ہم جذب جہاد کا نام لینا تو دور کی بات ہم جذب جہاد کے میدان کے اندر ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھائیں گے آج صبح دس بجے گیارہ بجے ایک نوجوان اٹھتا ہے غسل کرتا ہے اور سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالتا ہے اور اس کے بعد اسپرے مار کر نکلتا ہے اسٹیٹ ایجنسی کا کاروبار ایسا سبز باپ جیسے ٹیکنالوجی کے اندر سائنس کے اندر کمپیوٹر کی دنیا کے اندر ترقی آئی ہے فلمیں پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھی اس کے بعد ملٹی کلر آیا اس کے بعد ڈیجیٹل آیا اس کے بعد ڈی وی ڈی کوالٹی آئی اور اس کے بعد ایک اور کوالٹی آئی تھری ڈی کوالٹی آئی اسی طریقے سے مسلمان منافقت کے اندر اپنے مڈل بڑھاتے جا رہا ہے یہاں داڑھی بھی بڑھ رہی ہے یہاں اماما بھی ہے یہاں جبا بھی ہے یہاں پیشانی میں نماز کا ٹیکا بھی ہے اخبار اٹھائیے اسٹیٹ ایجنسی کا معاملہ اخبار اٹھائیے سیکس بمپر آفر اخبار اٹھائیے حکیم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے اخبار اٹھائیے چٹ فنڈ کا معاملہ شروع کے اندر کسی کو پچاس ہزار کسی کو بیس ہزار کسی کو دس ہزار اب اس نے جا کر اوروں کو تشکیل کی مجھے پلا چٹ فنڈ کے مالک نے اور پلا فائنانس کمپنی نے دس لاکھ روپے دینے پر ایک سال کے چکیں دے دی اور ان چکوں کے اندر شروع میں دس دس ہزار کی تین چکیں میری پاس ہو گئیں وہ جا کر نماز کی تبلیغ نہیں کرتا وہ جمعہ کے بیان کی تشکیل نہیں کرتا وہ جذبے جہاد کو بیدار نہیں کرتا وہ دنیا کا کتا اور کتوں کو لے کر اس کا ممبر بناتا ہے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ لوگ اپنی جورو کا مال بیچ کر اپنے زمین کے کاغذات گروی رکھ کر پراپرٹی کو بیچ کر منہ میں رال ٹپکا کر کہ میرے دوست غنی کو میرے دوست رفیق کو دس دس ہزار گھر بیٹھے ہاتھ پیر میلا کیے بغیر آ رہے ہیں وہ پہلے ہی سے پولیس کو بک کیا ہوا رہتا ہے ایک مہینے کے اندر کروڑوں روپے لے کر وہاں سے دونوں گیارہ ہو جاتا ہے گدھے کے سر سے سینگ گئے تو شاید گدھے کے سر کے اندر سینگ دوبارہ آ سکتے ہیں لیکن ولڈ کے گلوب کے اندر ولڈ کے نقشے کے اندر جو یہ لے کر چمپت ہو گیا آپ کو اس کے حسب و نصب کا اور اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہوگا تری جی منافق تری جی دھوکہ باز گلیوں گلیوں کے اندر ایک صاحب ایک جگہ اپنی جو ہے خریدی ہوئی زمین دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا وہاں کارپوریشن کی ٹٹی اور نالا جا رہا ہے انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا میری خریدی ہوئی زمین کے اندر میں اپنے بنگلے کا خواب دیکھ رہا تھا تحقیق کرنے پر یہ جو گھروں کا محکمہ ہوتا ہے رجسٹری آفس ہوتی ہے وہاں جا کر انہوں نے تحقیق کی پتا چلا کہ کسی نے جو ہے ایک جو ہے ٹٹی کی جگہ کو نالی اور گٹر کی جگہ کو اس نے وہ ڈپلیکیٹ پیپر بنا کر کسی کو جو ہے چمپت بنا کر دھوکہ دے کر وہ وہاں سے فرار اختیار فرار اختیار کر لیا ہے ایسے ایسے اخبار کے اندر دعوے کہ ستر سال کا بڈھا نوے سال کے بڈھے کو مغل بادشاہوں کی جوانی واپس آ جائے گی اور ان کے اندر بڑے جو راجا مہاراجا تھے وہ گولیوں کا نام مغل اعظم گولی رکھتے ہیں اور ان کی دوائیوں کا نام صرف دن پر آفر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چھ سو روپئے بھیجو ایک جاپانی آلہ بھیجا جائے گا جاپانی آلہ آتا ہے تو اس کے اندر ایک تاغا آتا ہے اور اس تاغے کے نیچے ایک نوٹ آتا ہے پہلے اپنے عزو کو ناپ کر ہمیں بھیجو اس کے مطابق ہم تمہیں مشین روانہ کریں گے جی منافقوں سے بھرمار ہے ایک جو ہے آپ کو آفر آتا ہے کہ آپ ہم جو ہے فرینڈ شپ کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر آپ نے ملایا ایک حسین ایک تیرہ سال کی دو شیزا میٹھی آواز کے اندر ایک لڑکی بات کرتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہوں یہ کتا اور یہ کمینہ اور یہ دیوانہ یہ مجنون کا نائب یہ بھی سوچتا ہے چلو مفت کے اندر ایک فون کال کے اندر مجھے ایک لڑکی مل گئی ہے اب پھر وہ دوسرے فون کے اندر آفر کرتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنی رقم جمع کرو اور کرتے کرتے کنگال ہو جاتا ہے نہ لڑکی کا پتا نہ پرچھائی کا پتا نہ اس کی سیرت اور صورت کا اور جب جا کر یہ جو ہے تحقیق کی جاتی ہے کس نمبر سے کون آیا پتا چلتا ہے کہ وہ فرضی نام کا شم ہے تریجی منافق اور تریجی دھوکہ باز مسلمانوں کے اندر آج مسلمان نت نئے طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں جس میدان کے اندر ہو کارپینٹر کا میدان ہو میکانک کا میدان ہو حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے اور تم اس وقت اپنے گھر کی چادر بن جانا اپنے گھر کا بوریا بن جانا اپنے گھر کی حسیر بن جانا کوئی زور سے سلام کرتا ہے ڈر ہوتا ہے آگے کس قسم کا یہ دھوکہ دے گا کوئی تحفہ لاتا ہے کوئی میٹھی بات کرتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ کس قسم کا معاملہ یہ کرے گا کوئی گھر کے اندر دعوت دیتا ہے ڈر ہوتا ہے کس مصیبت کے اندر یہ پھنسانے والا ہے ایک گاڑی بیچنے والا گاڑی بیچتا ہے کاربیٹر کے اندر ایسا ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے کہ فل پیٹرول لے کر وہ ایک ذرا سے دبانے پر راکٹ کی رفتار سے نکل جاتی ہے بندوق کی گولی کی طرح نکل جاتی ہے وہ وہ تعریفیں وہ وہ کلا بازیاں ایک بیچارہ بھولا بھالا آدمی جو ہے اس پر اعتماد کر کر اس کے پیشانی کے ٹیکے پر اور اس کے امامے پر اس کے چہرے پر یہودیوں کی داڑھی کو دیکھ کر اعتماد کر کر ارے بھائی یہ تو گولی کی رفتار سے جا رہی ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے ارے یار میرے زندہ رہنے تک تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس دن خراب ہو رات کے بارہ ہو دو ہو میرا گھر کٹ کٹانا مجھے موبائل سے ایک مس کال مارنا جب گاڑی خراب ہوئی پیٹرول پینے لگی انجن ڈپلیکیٹ نکلا ڈاکومینٹس غلط نکلے گئے تو سور کی صورت اور سولہ جریاں پیشانی پر لاتا ہے ارے یار کس کے باپ کا مال ہے کمپنی گارنٹی وارنٹی نہیں دیتی تم فقیر کی نسل ہو سیکنڈ ہینڈ مال لے کر مجھے تنگ کرتے ہو عزت چاہتے ہو تو یہاں سے نکل قرض لینے والے اپنے ڈھنگ سے میکینک اپنے ڈھنگ سے پینٹر اپنے ڈھنگ سے ٹکٹ بنانے والے اپنے ڈھنگ سے اتنے تین جیسے آپ سم کارڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں اے جی ون جی ٹو جی اب تھری جی آیا ہے مسلمانوں کا منافق ون جی گزر گیا ٹو جی گزر گیا تھری جی گزر گیا رشتے لگانے والے ایسا لگائیں گے کہ فلم کے اندر کسی ہیروئن کی یاد اس کی تازہ ہو جائے گی اور اپنی معشوقہ اور لیلا کی یاد تازہ ہو جائے گی اس کے بعد ساری کاروائیوں کے بعد جب میں نے قبول کیا کہہ کر اس نے جا کر جو اٹھاتا ہے اور اس نے جا کر جو نقاب الٹا تو دیکھا کہ ہم نے چاند کے ٹکڑے سے بات کی تھی یہ تو گٹر کا کیڑا نکل آیا اب میں نے قبول کیا ہو چکا تھا ہر طرف دھوکہ ہر طرف بازی ہر طرف مکاری ہر طرف ایاری کیا عاملوں کی بات کرے کیا عالموں کی بات کرے اب قربانی کا سیزن قربانی کے سیزن کے اندر آپ کو اشتہار ملے گا چار سو روپے میں قربانی پانچ سو روپے میں قربانی رب عزت کی قسم رب عزل جلال کی عزت اور جلال کی قسم جمعہ کا دن ممبر رسول پر بیٹھا ہوں ارے تمہارے ہندوستان کے اندر ملک کے اندر جمہوری سیکولر ملک کے اندر جہاں قرآن و حدیث کا قانون نہیں چلتا وہاں کی بات تو دور کی بات ہے حج کے موقع پر جو حج کا رکن ہے قربانی دیے بغیر آپ احرام سے نہیں اتر سکتے قربانی دیے بغیر آپ سر کے بعد نہیں نکال سکتے ٹور آپریٹر دو مسکنڈوں کو لے کر جن کے بارے میں ڈر ہوتا ہے یہ روڈیزم کرے گا یہ جو ہے کچھ جو ہے گلاٹا کرے گا یہ اپنی روک جمائے گا آئیے حاجی صاحب آئیے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ قربانی دیجئے اب وہ آتا ہے لنگڑ کر بگڑ کر اب اس کو لے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے حاجی صاحب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے نام کی قربانی دیجئے اب وہ روبدار وہ پہلوان وہ ایم ایل اے وہ کروں سر وہ قربانی دیا حاجی صاحب یہاں پانچ سو گائے ہیں پانچ سو بکرے ہیں چھ سو اونٹ ہیں جب تک آپ کا جو ہے وہاں طواف زیارت میں بھیڑ لگ جائے گی میں ٹیکسی کرتا ہوں آپ چلے جائیے اب وہ حاجی آتا ہے اور آ کر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے احرام میں قسم کھا کر بولتوں میں میں اپنے ہاتھوں سے قربانی دے پایا بھائی ہمارے جو ٹور آپریٹر ہیں نا انہوں جانوروں کو دکھائے وہ کس کے کی باپ کے جانور تھے حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کنجوس مکھی چوستا تھا اور اسے نانا کا انتقال ہو چکا تھا لوگ اس کو کہتے تھے کہ تم جو ہے بڑے کنجوس مکھی چوس ہو اپنے نانا کی فاتحہ نہیں دلاتے ہو تو وہ فاتحہ اس زمانے میں بوندی رکھ کر دلائی جاتی تھی یہ نہیں کہتا یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بوندی کے کے اندر پیسہ ضائع کیا جائے تو ایک پلان اس ذہن میں آیا ایک آئیڈیا یہ منافقوں کے ذہن میں بہت آئیڈیا آتے ہیں یہ تریجی دھوکہ باز مکار ایار حرام خور یہ بہت ان کا دماغ چلتا ہے دین میں نہیں چلتا بھرتپور میں نہیں چلتا رضتپور پور کے اندر نہیں چلتا گجرات میں نہیں چلتا ٹھاکرے کے سامنے نہیں چلتا مودی کے سامنے نہیں چلتا اڈوانی کے سامنے نہیں چلتا اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے مسلمانوں کو تانا دینے والے اللہ کے قرآن کو خنزیر کے خون کے اندر لت کرنے والے ہجڑے ہجڑے بن جاتے ہیں سور کے بچے بن جاتے ہیں حیض و نفاس کے چاٹنے والے بن جاتے ہیں کتنے حرام خور مسلمان ہیں جو اپنے بیا بیوی کے معاملات کو تھانوں کے اندر لے کر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر لے کر جاتے ہیں دار موجود ہے علماء موجود ہے قرآن زندہ ہے حدیث زندہ ہے اور کتنے ہیں علماء کو تھانوں میں کھینچتے ہیں کتنے ہیں عدالتوں کے اندر کھینچتے ہیں آج کے اس پرکتن زمانے کے اندر تعصب کے زمانے کے اندر عدالت کے کٹہرے کے اندر ان داڑیوں والوں کو کھڑا کر کر ان برقے والوں کو کھڑا کر کر ان کافروں کے سامنے ان چماروں کے سامنے ان برقوں کا مذاق ان علماء کا مذاق ان داڑھی والوں کا مذاق ان مسلوں پر ان ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والوں کا مذاق ایسے کتنے منافق تریجی منافق اور تریجی دھوکہ باز ان کی چلتی ہے مسجد کی چار دیواری کے اندر ان کی چلتی ہے یتیموں کے سامنے ان کی چلتی ہے بیواؤں کے سامنے ارے کمینوں چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں انگلی پکڑ کر گجرات لے جاؤں گا چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں بھرت پور لے جاؤں گا چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں رنت پور لے کر جاؤں گا چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں فلسطین کا نقشہ بتاؤں گا افغانستان کا نقشہ بتاؤں گا ایران عراق کا نقشہ بتاؤں گا لبنان کا نقشہ بتاؤں گا الجزائر کا نقشہ بتاؤں گا نام سن کر ان کی چڑیاں بھیگی ہو جاتی ہیں ان کے پاجامے گیلے ہو جاتے ہیں جہاد کا نام سن کر اور جو ہے قرآن کی آیتوں کو سن کر بدر کی آیتوں کو سن کر جس کو اللہ نے فرمایا کہ جب ویزا سورتم محکمت وزو کی ری ہلکال رائت الدینہ فی قلو مردی کہ جب اس قسم کی باتیں ان لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو تم دیکھو گے اے قرآن کے خاری ان کے چہرے آزردہ ہو گئے اور یہ پشیمان ہو گئے آج مسلمان میں کون منافق ہے آج مسلمان میں کون مسلمان ہے اسے فیصلہ کرنے والی یہ بدر کی آیتیں ہیں یہ فیصلہ کرنے والے ردت پور کا واقعہ ہے یہ فیصلہ کرنے والے والے یہ بھرتپور کا واقعہ ہے ایسے آج تری جی منافقوں سے آج تری جی دھوکہ بازوں سے یہ مسلمان قوم بھری پڑی ہے نماز کی ٹھونگے اپنی جگہ ہیں تلاوت اپنی جگہ ہے ایک منافق کو اس مسجد کے اندر دیکھا آتا ہے شروع سے آخر تک کلام پاک کو کھول کر پڑتا ہے لوگ کہیں گے حسن بصری کی یاد تازہ ہو گئی لیکن میں کہتا ہوں کہ جو آدمی پیٹ کے اندر سور کا موت پی کر زمزم کے پانی کے نہانے سے کیا پیٹ کا سور کا موت نکل جائے گا جب تک ان انتڑیوں سے سور کے موت کو نہیں نکالا جائے گا اوپر زمزم تو کیا جنت کی نہروں کے اندر بھی تو ڈوب جائے گا وہ جنت کی نہریں بھی تجھے بچا نہیں پائیں گی اس لیے اپنے ظاہر کو پاک کرو اپنے باطن کو پاک کرو یہ تریجی منافق ہونے سے اور تریجی دھوکہ باز ہونے سے اللہ کے لیے خود بچو اور ایسے منافقوں سے جو ہے بچتے رہو کس قسم کا دھوکہ قربانی کے نام پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہٹے کٹے کو اس کے ہاتھ سے قربانی دلا کر واپس بھیج دیتے ہیں وہ جا کر لوگوں کو یقین دلا دیتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قربانی دی وہ جاتے ہی جتنے جانور آٹھ دس کاٹے ان کا گوشت لے لے کر آ کر رات کو خورما پکا کر کچھ کباب سکا کر حاجیوں کو دے کر کہتے ہیں بھائی سات سو سات سو جانور میرے ٹور کے اندر دو سو آدمی آئے دو سو جانور کا گوشت لانے نہیں ہوتا تمہارے نام سے غریبوں کو دے دیا اللہ کے راستے میں حدود حرم کے اندر حج کے ایک رکن کو یہ تریجی جی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں آپ اراجی بینک ہے بھلے سے مسلک کے اعتبار سے وہ الگ ہیں سعودی لوگ دھوکہ نہیں دیتے حاجیوں کی خدمت کے لیے سب کچھ جانسار کر دیتے ہیں ان جو ہے ٹور آپریٹروں پر آپ اعتماد نہ کرے ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرے سب ایسے نہیں ہوتے ہو سکتا ہے کچھ اس میں متقی ہو کچھ پرہیزگار ہو آپ مطاف کے اندر بیٹھے ہوں گے اللہ اللہ کر رہے ہوں گے اور ذکر کر رہے ہوں گے ایک صاحب پٹانی ڈرس میں آئیں گے حاجی صاحب السلام علیکم لگتا ہے ہندوستانی ہیں چہرے بشرے سے ظاہر لباس سے معلوم کر لیتے ہیں اور جو ہم بیاگ ڈالے ہوئے رہتے ہیں اس میں انڈیا کا ڈرس ہے جو ٹیاگ ڈالے ہوئے رہتے ہیں پہچان لیتے ہیں السلام علیکم قربانی کہاں دے رہے فرماتے ہیں بھائی میں دے لوں گا حاجی صاحب آپ کا ٹین کہاں ہے اور مینا کے اندر قربان گاہ کہاں ہے پھر اس حاجی صاحب کو کہتے ہیں کہ اگر تم اراجی بینک میں دو گے ساڑھے تین سو ریال ہے اگر تم فلاں جگہ خریدو گے چار سو ریال ہے ہم جو ہے چار مہینے پہلے جانور کو ڈیڑھ سو ریال میں خرید لیتے ہیں پچاس ریال جانور کے چارے کا خرچہ ہے دو سو ریال میں قربانی اللہ کے گھر میں حضر اسود کے سامنے مطاف کے اندر بیٹھ کر حج کے ایک رکن پر آج مسلمان ڈاکہ ڈالے گا یہودی کتا اس کی طرف دیکھ کر بھوکے گا نہیں اور عیسائی سور اس کی طرف دانت نہیں دکھائے گا حج کا ایک رکن عظیم الشان وہ رکن کہ جس کے بغیر ہم سر کے بعد نہیں نکال سکتے جس کے بغیر قربانی کے بغیر احرام نہیں نکال سکتے اس رکن پر یہ فری منافق یہ یہ دھوکہ باز ڈاکہ ڈالتا ہے اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا اشتہارات آئیں گے اور سی لوگ بھی ہوں گے پلا قبیلے کے لوگ پلا ادارے کے لوگ پلا علاقے کے لوگ وہ بھی ہوں گے اور اشتہارات آئیں گے خدا جانے ہم نے خود دیکھا آپ کے یہاں سے جو اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں کہ کس قسم کے ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم نے ان کو باندھ رکھا ہے کس طریقے سے ہم نے ان کو نگرانی پر مقرر کر رکھا ہے آپ مانیں گے کہ واقعی یہ شریعت کی آخری حد ہے اگر ایک باپ کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے ہو جو اور لوگ قربانی دیتے ہیں کیا اس عہد نامے پر حلف نامے پر وہ دستخط کر پائیں گے ہرگز نہیں آج قربانی کے نام پر ڈاکہ مسجد کے گمبت کے نام پر مسجد کے میناروں کے نام پر اور قبرستانوں کے نام پر پنجاب کے علاقوں کے اندر جو اسٹیٹ ایجنسیاں ہیں مسلمانوں کی وہاں باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے تمہیں کمرشل پراپرٹی چاہیے تمہیں جیسے یہاں کی بی ڈی اے ہوتی ہے وہاں پنجاب کی بھی جو ہے بی ڈی اے وہاں ان کی اپنی ہوتی ہے جیسے یہاں اپنا کارپوریشن پراپرٹی وہاں ان کی کارپوریشن پراپرٹی جیسے یہاں کا M G road brigade road وہاں ان کا اپنا M G road brigade road ایسا سلم ایریا تو یہ کرتے کرتے کرتے ایک جملہ یہ بھی ہے اگر کسی مسجد کی زمین چاہیے اگر کسی مدرسے کی زمین چاہیے اگر کسی قبرستان کی زمین چاہیے انشاءاللہ وہ بھی ہم دلا کر دیں گے کھلے عام دن کے اجالے کے اندر آج مسلمان اللہ کی زمین کے ساتھ یہ تریجی منافق یہ تری دھوکہ باز یہ تری جی مکار یہ تری جی ایار یہ تری جی تلاوت کرنے والے حج کرنے والے یہ عمرہ کرنے والے جن کے خون کے قطرے قطرے کے اندر سور کے خون سے بدتر منافقت ہے سور سور ہے منافق نہیں ہے سور سور ہے یہودی نہیں ہے کتا کتا ہے کافر نہیں ہے کتا کتا کتا ہے مشرق نہیں ہے کتے کے تاخانے کے کیڑے سے بدتر وائرس اس کے خون کے اندر جو ہاتھ میں قرآن ہے دل میں سور کی غلادت سے بھر کر جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس امام کا خطبہ سنتا ہے یہاں جو ہے کانوں سے سن کر دلوں سے منافقت یہاں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جانا اور دل کے اندر اس کے خلاف سازشیں تیار کرنا یہ کام دنیا کا کوئی کتا بھی نہیں کرتا یہ دنیا کا کوئی سور بھی نہیں کرتا ان کے پاخانوں کے کیڑے بھی نہیں کرتے اور یہ جو ہے دنیا کا کوئی درندہ جنگل کا نہ لومڑی نہ گیدڑ کوئی جانور یہ مکاری یاری نہیں کرتا مسلمانوں ایسے مکاروں کے دور میں مسجد انوار حرم کا معاملہ ہم اپنوں سے ہارے ہیں ہم غیروں سے ہارے نہیں میں کبھی میں یہ سوچتا ہوں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے دکان مکان کی قربانی کاروبار کی قربانی پیٹرول کا خرچہ اور آدھا دن آپ کا نکل جاتا ہے ہم جو ہے اپنے سفر نامے اپنی آپ بیتی اپنے انوار حرم کا قصہ اللہ گواہ ہے اپنوں سے ہم نے دھوکہ کھایا اپنوں سے وقت پڑنے پر ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے جن کی داڑیاں اتنی بڑی بڑی جن کا وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کا جنہوں نے غیروں کے ساتھ مل کر پولیس کے ساتھ مل کر عدالت کے ساتھ مل کر ہمیں بے وقوف بنایا ہم بے وقوف اس لیے بن گئے ہم سمجھ رہے تھے مسجد کا قصہ ہے وہ دنیا کے باغ کے بارے میں کھیت کے بارے میں اور دنیا کی کٹی اور دنیا کے اپارٹمنٹ کے بارے میں دھوکہ دے سکتے ہیں خدا کے گھر کے بارے میں ہم نے وہ نہیں سوچا تھا کہ جس گھر میں ان کی نماز جنازہ ہوگی جس گھر کے اندر ان سے جو ہے دفتر نکاح ملے گا ان کو اور جس گھر سے ان کو جو ہے جنازہ جائے گا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ہم نے غیروں سے اتنے مار نہیں کھائے اللہ کی قسم یہ وہ مسلمان تری جی دھوکہ باز قوم ہے جس نے گمبدوں کا جس نے بزرگوں کی مزاروں کا جس نے قرآن کا جس نے حدیث کا جس نے ضمیر کا جس نے ایمان کا سودا کیا ہے آج اللہ کا قرآن جب پڑھتے ہیں ابو لہب کا ذکر آتا ہے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ایک ابو لہب آیا تھا اور وہ مر کر چلا گیا ہم قرآن پڑھتے ہیں قارون کا تذکر آتا ہے ان قارون کان من قوم موسا ہم پوچھتے ہیں قرآن سے ایک قارون آیا تھا جو زمین کے اندر دھس گیا تھا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ایک فرون آیا تھا پانی میں ڈوب کر مر گیا اب رہتی قیامت تک تیرے جو ہے اس تذکرے سے کوئی فرعون کا تذکرہ تو نے کیوں کیا حامان کا کیوں کیا شداد کا کیوں کیا نمرود کا کیوں کیا تو قرآن نے اپنے انداز میں ہمیں جواب دیا اے قرآن کے خاری اے مومی اے اللہ پر ایمان لینے والے اے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والے فرعون ایک نہیں تھا جو ڈوب گیا فرعون کے پاخانے کے کیڑوں سے فرعون کے نطفوں سے ہزار حرامی فرون پیدا ہوئے جو مسلمان کے سلبن بلبوتے پر سلطنت اور حکومت اور طاقت کے نشے میں وہ حق کو بھلا دے وہ فرون ہے فرون کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے اور وہ نمرود ہے وہ نمرود ہے جس نے حق کا انکار کیا ہے آج کتنے حق کے منکر ہیں آج کتنے حق کے دشمن ہیں وہ ابو لہب ہیں جو دینی اجتماعات کو سن کر اور جو بیانات کو سن کر جو جمعہ کے خطبوں کو سن کر کہتے ہیں بندا لہذا جما تنا کیا اسی لیے ہمارا وقت خراب کر رہے ہو شرم گاہ کی بات کرتے ہو گیم کی بات کرتے ہو کیا صرف یہی باتیں ہو رہی ہیں ایک عورت کے جسم کو کے اندر کیا صرف اس کی شرم گاہ دیکھنے کے لیے جاتے ہو کوئی شرم گاہ دیکھے گھر دیکھنے جاتے ہو بیت الخلا کے اندر ناک رگڑ کر یہ کہو اس گھر کے اندر پاخانے کی بدبو ہے وہ کمینے جو خوبصورت کی قسلت والے کہ ان کے سامنے گلاب کا گلخن بھی رکھا جاتا ہے اور ان کے سامنے سور کا گو بھی رکھا جاتا ہے سور کی قسرت کا انسان جو ہے جب گلاب کے گلخن کو سونگتا ہے تو وہ کھاتا نہیں ہے اور جب سور کے پاخانے پر آتا ہے وہ کھانے لگتا ہے پرانے شریف میں فرمایا ان تحمل یلحس اور رکو یلحس اور ان کے سامنے تم جو ہے ہدایت کی باتیں کرو عالم اسلام کی فکر کی باتیں کون کرتا ہے عالم اسلام کی جہاد کی باتیں کون کرتا ہے عالم اسلام کی خبریں ایک چھت کے نیچے کون لاتا ہے پیغمبر شمویل ویل کا نام کیا زندگی میں کبھی سنا تھا کیا پیغمبر وہ جن کا تذکرہ آپ نے سنا زندگی کے اندر ان کا واقعہ آیا تھا now زندگی لگا کر زندگی کھبا کر آپ کے سامنے امت کا نچوڑ پیا پیش کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے تب لکا لا الحاظ جمع غیر مخلط کو کہنے سے غیر مخلط دشمن ہو گیا بریلوی کو کہنے سے بریلوی دشمن ہو گیا داڑی مڑے کو کہنے سے داڑی مڈا دشمن ہو گیا حرام خور کو کہنے سے حرام خور دشمن ہو گیا جورو کے غلام کو کہنے سے جورو کا غلام دشمن ہو گیا تبلیغ کو کہنے سے آج تبلیغ میرے جان کے میرے مال کے میری آل اولاد کے کٹر دشمن خدا کی قسمیں میں کھا کھا کر کہنے لگے ہم اس کے وجود کو مٹانے لگے ہم اپنے جان کو قطرے میں ڈال کر لوگوں کی دشمنی مول کر ایک خدا واحد کا راستہ بتا رہے ہیں ایک نبی کی جو ہے سبیلے جو ہے مستقیم کا راستہ بتا رہے ہیں پھر کوئی کہتا ہے تب بن لکا لہذا جماعتنا گیم کی بال کرنے کے لیے شرمگاہ کی بات کرنے کے لیے عورت کی حیض و نفاس کی بات کرنے کے لیے کیا تم نے جمع کیا ابو لہب کو دیکھنا ہو اس حرام خور ابو لہب کو دیکھ لو جو دینی مجلسوں کے اندر جا کر دینی اجتماع کے اندر جا کر وہ جملہ دہراتا ہے کہ تب بن لکا لہذا جماعتنا اس امت کے اندر خارون ہے اس امت کے اندر فرون ہے اس امت کے اندر شداد ہے اس امت کے اندر حامان ہے اس امت کے اندر ابو لہب ہے اس امت کے اندر ابو جہل ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ فرعون ہمت والا تھا میں تو کہتا ہوں وہ ابو جہل غیرت والا تھا جورو کا غلام نہیں تھا وہ جورو کا غلام نہیں تھا جورو جب مذہب بدلی اس نے دھرم بدلا اور بی بی آسیہ جب حضرت موسا پر ایمان لے کر آئی تو اس نے بی بی آسیہ کو پنشمنٹ دیا اس نے بی بی آسیہ کو دربار سے نکال دیا اس نے بی بی آسیہ کو شہادت کا جام پینے پر مجبور کیا آج کا بو جہل جورو کا غلام ہے آج کا بو لہر حیض و نفاس چاٹنے والا ہے آج کا ادبا آج کا شیبا اس زمانے کے ابو جہل کو جب جو ہے صحابی قتل کرنے کے لیے گئے کیا کہا تھا ابو جہل نے کہ مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ قوم کے کسان کے دو بیٹوں نے بچوں نے مجھے قتل کر دیا ماض اور موبیز نے غیرت تھی شرم تھی حیا تھی اور مرتے وقت بھی اس غیرت کا اس نے اظہار کیا اور جب منڈی اڑائی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے گردن کو میرے گلے کو نہ کاٹو میرے سینے سے کاٹو تاکہ کٹنے کے بعد بھی میری منڈی اونچی رہے وہ غیرت والا تھا آج کا سور ابو جہل آج کا ابو لہب آج کا ادب آج کا شیوا میں کہتا ہوں اس ابو جہل کے پیشاب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ارے ابو جہل بنو تو پکے ابو جہل بنو ادبا بنو پکے ادبا بنو شیوا بنو پکے شیوا بنو یہ تری جی منافع یہ دھوکہ باز یہ ظاہر میں کچھ اور یہ باطن میں کچھ اور یہ تابع امام کے کہنا یہ مجلسوں میں بیٹھنا یہ کیڑے نکالنا اور نکالنا اور تب بن کا الحاظہ جمع نہ جو میں نے وعدہ کیا تھا نا ابو جہل کو دکھا دکھانا ابو لہب کو دکھانا اتبا کو دکھانا قارون کو دکھانا دیکھ لو آپ کے مسجد کے اندر آپ کے مدرسے کے اندر آپ کے محلے میں جو اہل حق کا دشمن ہے اب اسے روکا دینا ابو جہل کے نام سے دینا مال کے اندر جو ہے وہ متکبر ہے روکا دینا قانون کے نام سے دینا حق کے کترانے کے اندر اگر وہ جو ہے دشمن ہے تو رخا دینا ابو لہب کے نام پر دینا اور اگر اپنی حاکمیت کے نام پر اکڑ پوں کر رہا ہے روکا دینا ابو جہل کے نام پر دینا اس قوم میں ابو جہل ہے اس قوم میں ادبا ہے ضرورت ہے ایک ماس پیدا ہونے کی ضرورت ہے ایک موبس پیدا ہونے کی ضرورت ہے ایک حسین پیدا ہونے کی ضرورت ہے ایک خالد ابن ولید پیدا ہونے کی ضرورت ہے ایک محمد بن قاسم پیدا ہونے کی مسلمانوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کو بہت آزما لیا ابو جہلوں کو آزما لیا کانگریس کو آزما لیا بی جے پی کو آزما لیا دلت کو اور دلتوں کو آزما لیا دھڑا کو آزما لیا جنتا کو آزما لیا فلاں کو آزما لیا آزاد کو آزما لیا اور نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی کو آزما لیا ایک مرتبہ اللہ کو آزما کر دیکھو حل عدالحکم اللہ تجارتی تم جی کم مینی علیم ایک کاروبار میں بتاتا ہوں ایک بزنس میں بتاتا ہوں وہ بزنس یہ ہے حل حکم اللہ تجارہ ایک کاروبار تم جی کم ندابی علیم تمہیں عذاب سے چھٹکارا دے گا چار دن آزمائش کے آئیں گے چار دن امتحان کے آئیں گے چار دن حالتیں آئیں گی دیکھو جب افغانستان پر امریکہ حملہ کیا تھا ملا عمر حفیظ اللہ تعالی اللہ تعدیر ان کے سائے کی سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے اللہ تبارک اس جیسے ہزاروں لاکھوں ملا مولوی امت کے ذرے ذرے میں گلی کوچوں کے اندر پیدا فرمائے اس امریکی کتے نے نائن الیون کے انتخاب کے اندر ملا عمر سے تقاضا کیا تھا کہ عرب مہمان کو حضرت اسامہ کو ہمارے حوالے کر دو ملا عمر نے اس وقت پشتو زبان کے اندر اپنی شریعت ریڈیو سروس کے اندر انہوں نے جو تقریر کی بی بی سی نے اس کا اردو ترجمہ آج بھی اس کے اندر موجود ہے اگر آپ B B C dot com کے اندر جا کر ملا عمر کا اس وقت کی کی ہوئی تقریر ایک ایک لفظ غیرت حمیت ایک ایک لفظ شریعت کا جامع پہنا ہوا کہاں ہو گئی کیا ہو گئی تمہاری غیرت کیا ہو گیا تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا تمہارے قوت بازو کو کس نے تمہارے قوت بازو کو کاٹ لیا کس نے تمہاری حمیت اور غیرت کو چھین لیا ملا عمر نے کہا اس چڑھتے سورج کی پوجا سے مجھے ڈالروں سے مالا مال کر دیا جائے گا مجھے ہیلی کاپٹر میں گھمایا جائے گا مجھے وائٹ ہاؤس سے قیمتی گھر دیا جائے گا میری حکومت کی حفاظت یہ لوگ کیا کریں گے لیکن ملا عمر نے کہا ملا عمر نے کہا میں چڑھتے سورج کی پوجا کروں گا نہیں میں امریکہ کی غلامی کا تو اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا ارے عرب سے آئے ہوئے مہمان تو دور کی بات ہے شریعت اپنے پالتو جانور کو بھی بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتی پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتی شریعت کہتی ہے وہ مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کر ڈکار لگا کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو جو شریعت اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک اور جو ہے سل رحمی کا حکم دیتی ہو ہم عرب مہمان کو دہشت گردی کا لیبل لگا کر تجھے نہیں دیں گے دنیا کے کتوں نے پاکستان کے اخباروں نے اور یہ سیکولر ذہن کے جو ہے مجرموں نے اور یہ کالج اور یونیورسٹی اور کانوینٹ کے دسے ہوئے یہ مسلمانوں نے اخباروں کے اندر لکھا افغانستان برا کر رہا ہے ایک آدمی کے خاطر اپنی حکومت کو گوا دے گا دیکھتے دیکھتے بمباری ہوئی افغانستان کا نقشہ بچا بدلا وہاں کے جو سربراہ حکومت تھے وہ جو ہے غاروں کے اندر چھپنے لگے ملا عمر کہیں پناہ لے لی تو لوگوں نے مجھ سے بھی اس محلے کے اندر کہا دیکھ لیا کیا ہوا انجام تشدد کا دیکھ لیا کیا ہوا انجام جو ہے امریکہ کو للکارنے کا اور مصالحت سے کمپرومائز سے کام لے لیتے پاکستان نے ایک فون کے اندر اس میں افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے بیسمنٹ دے دیا ہوائی جہاز جانے کے لیے ایئرپورٹ دے دیے لاڑیاں گزرنے کے لیے ہائی وے دے دیے صرف ایک فون کے اندر پاکستان کی واہ ہونے لگی ڈالروں کی برسات ہونے لگی مدرسوں کے اندر علماء کی پکڑ دھکڑ ہونے لگی طلبہ کو گرفتار کیا جانے لگا جامعہ حفصہ کی ننی منی معصوم لڑکیوں کو انہیں قال اللہ قال رسول پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلی تھی ان کے دوپٹوں کو تک جلا کر راہ کر دیا گیا ان کو زمین کے کھڈوں کے اندر ڈال کر آسک ڈال کر ان کے وجود کو مٹا دیا گیا اور وہاں کے سربراہان خاص طور سے یہ ملون جو مشرف ہے وہاں پھر اس کے بعد جنرل نواز وغیرہ یہ سب مالا مال ہوتے رہے مالا مال ہوتے رہے لیکن حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا امی جان مجھے ایک نصیحت کیجیے ہم یہاں تقریر کرتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ کی تقریر آؤٹ ڈور تقریر ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کی تقریر لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے امی جان سے کہا امی جان تقریر بھی کیجیے گا نصیحت بھی کیجیے گا مختصر بھی ہو جامع بھی ہو شافی بھی ہو کافی بھی ہو وافی بھی ہو ایسی نصیحت کیجیے گا امی جان بھی تربیت یافتہ تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آپ نے تربیت کو پایا تھا امی جان نے خط لکھا فرمایا کہ میٹا دیکھو میں تمہارے سامنے حدیثوں کا ذخیرہ اور لمبی چوڑی تقریر نہیں لکھ دی بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نصیحت سنی تھی وہ نصیحت یہ ہے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی دولت پر بھروسہ کرتا ہے دنیا کو رب بناتا ہے سیٹوں کو رب بناتا ہے کمیٹیوں کو رب بناتا ہے مالداروں کو رب بناتا ہے پولیس والوں کو رب بناتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ عذاب نازل کرتا ہے اور ان کو ان کے رب کے حوالے کر دیتا ہے اور جو مصیبت کے حالتوں میں مشکل گھڑیوں کے اندر اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے وکیل بن جاتے ہیں اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں اور مشکل گھڑیوں میں اللہ اس کے کارساز بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے محافظ اور نگہبان بن جاتے ہیں یہ کہہ کر فخت وسلام عائشہ بنت ابی بکر کہہ کر خط کو واپس کر دیا آج حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایک بول ہمارے سامنے لیو ٹیلی کاسٹ کی طرح نظر آ رہا ہے جس پاکستان نے دیا دیا آج امریکہ اسے تباہ کرنا چاہتا ہے آج امریکہ ڈرون طیارے بھیج کر اسے غارت کرنا چاہتا ہے آج امریکہ کی اور جو ہے پاکستان کی تھن گئی ہے آپس کے اندر دشمنی آ گئی ہے جس امریکہ کو خدا بنایا تھا پاکستان نے اللہ نے کہا اب ہم تمہیں اسی دشمن کے حوالے کرتے ہیں کل اگر حضرت ملا عمر اس حضرت ایک عرب مہمان کا حوالے کر کر چڑھتی سورج کی پوجا کرتے آج افغانستان کا انجام بھی وہ ہوتا میں جمعہ کے دن رب جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ستر فیصد افغانستان کے علاقوں کے اندر شریعت کا نفاذ ہے عدالتوں کے اندر پرانو حدیث کے فیصلے ہوتے ہیں اب پرچی جو چلتی ہے وہ ملا کی چلتی ہے اب جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ ملا کی اجازت سے چلتی ہیں اب چوکیوں پر جو ٹیکس اور جرمانہ لیا جاتا ہے وہ ملا کے جو ہے اجازت سے لیا جاتا ہے قید کیا جاتا ہے قیدیوں کو قید خانے کے اندر ملا کی اجازت سے رہا کیا جاتا ہے ملا کی اجازت سے افغانستان کے ستر فیصد علاقے کے اندر روحانی مملکت اور روحانی سلطنت دے کر اللہ نے عزت کا تاج پہنا دیا کل جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ اس نے دہشت گردی کی اس نے بے وقوفی کی جو ایک بم بنانا نہیں جانتے ایک ہتھیار بنانا نہیں جانتے کیا ضرورت تھی امریکہ سے مٹ بھیر کرنے کی آج وہ لوگ کیا جواب دیں گے مسلمانوں اسی طریقے سے جو چڑھتی سورج کی پوجا کرے گا چڑھتے جماعتوں کی پوجا کرے گا چڑھتی جمیتوں اور جھنڈوں کی پوجا کرے گا کل اللہ کا عذاب آئے گا اللہ تمہیں انہی کے حوالے کر دے گا معاہدہ ہونے سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے سے لے کر مرتے دم تک ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے ہم اللہ کے بنے رہیں گے اللہ ہمارا وکیل ہوگا اللہ ہمارا کارساز ہوگا اللہ ہمارا محافظ ہوگا چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب بنو اسرائیل پر حضرت شمع علیہ سلاۃ السلام تشریف لائے اور تابوت سکینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دے دیا عزت کا تاج ان کو مل گیا سرداری ان کو مل گئی اب قوم کو کام کرنا تھا جہاد کا کام قوم بنتی ہے جہاد کرنے کے لیے حضرت شمویل علیہ سلاۃ وسلام سے قوم کے لوگوں نے کہا آپ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کیجئے دیکھو ایمان خا کا ایک بادشاہ ہے یمن کا ایک بادشاہ ہے فلسطین کا ایک بادشاہ ہے اور کنان کا ایک بادشاہ ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے حضرت تعلق ایک نیک صالح آدمی تھے اور بڑے ایماندار طاقتور آدمی تھے حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو بادشاہ بنایا پھر بنو اسرائیل کی سرش کے اندر شرارت تھی اور ان کی فطرت کے اندر بدتی نتی تھی انہوں نے مذاق اڑایا جو کپڑے صحیح نہیں پہنتا وہ ہمارا بادشاہ بنے گا بہرحال اپنی سرش پر وہ قائم رہے شمبین علیہ سلاۃ وسلام پر وہی نازل ہوئی کہ اب قوم کو لے کر امالقہ پر چڑھائی کرو جہاد کرو اور ان کے ظلم کا ان کے تشدد کا ان کے کفر کا ان کے نفاق کا منہ توڑ جواب دو تو بنو اسرائیل کہنے لگے ارے بھائی تابوت سکینہ مل گیا حضرت موسا کا آسا مل گیا توریت مل گئی اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے لیکن مانتے نہ مانتے کیا کرتے چارے نہ چار یہ نکل پڑے حضرت جو ہے شمویل علیہ السلام نے سمجھ لیا اس قوم کے اندر منافق ایک طبقہ ہے ایک منافق سے ہم جنگ ہار سکتے ہیں تو چنانچہ ایک اردن کی ندی درمیان کے اندر آئی کلام پاک کے تلک رسول پارے کے اندر فلما فصل الطالوت بالجنوب قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شریب منہ فلیس منی یہ پورا واقعہ اس آیت کے اندر ہے کہ حضرت شمبیل علیہ السلام منافقوں کو چھاٹنا چاہتے تھے مسلمانوں جب تک تمہاری صفوں سے یہ تریجی دھوکہ باز یہ تریجی منافق تمہاری مسجد کی کمیٹیوں سے جب تک یہ حرام خور یہ تری منافق تمہارے اوقاف کے اداروں سے تمہارے مدارس کی کمیٹیوں سے تمہاری جمعیت اور جماعتوں سے جب تک یہ تری دھوکہ باز نہیں نکلتے حضرت شمویل علیہ السلام پیغمبر سے پیغمبر کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا کہا کہ منافقوں کو چھاٹ دینا چاہیے تو اب کیسے چھاٹیں تو چنانچہ جب سفر کرنے لگے گرمی کے دن تھے ریگستان کا سفر تھا پیاس لگی اردن کی نہر درمیان میں آئی کہا کہ اوہو اب تو ہمیں آزمانے کا موقع ہے تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دیکھو جس کے حلق بہت سوکھ رہے ہو وہ ایک گھنٹ پانی پی لے گٹاگٹ پانی نہ پیے پیٹ بھر کر پانی نہ پیے تو چنانچہ یہ حکم دے دیا اب جو لوگ گئے جن کے دلوں میں نفاق تھا جہاد لڑنے کے قابل نہیں تھے میدان جہاد میں آنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہاں گئے تو سفر کے تھکے ہوئے تھے اور صحرا کے سفر مسافر تھے گرمی ستائی ہوئی تھی خوب جو ہے بھر بھر کر نلڈے تک پانی پیا اور جو نلڈے تک پانی پیا تو منافق ثابت ہو گئے اور خود اپنی زبان سے کہنے لگے کہ اے شما بھائی تم اپنے لشکر کو لے کر جاؤ ہم جو ہے جہاد نہیں کر سکتے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ان منافقوں کا تذکرہ فرمایا آلو ان اورا انایا بھی اورا اللہ فرارا یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر خالی ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی نگہبان نہیں ہے حقیقت یہ ہے اللہ فرارا ان منافقوں کے مقدر کے اندر جہاد نہیں ہے ان منافقوں کے مقدر کے اندر اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنا نہیں ہے اللہ منافق کو نماز دے سکتا ہے منافق نماز پڑھ سکتا ہے منافق روزہ رکھ سکتا ہے منافق مدرسے میں پڑھ کر مولوی مفتی بن سکتا ہے منافق جماعت میں جا کر دائی اور مبلک بن سکتا ہے منافق حاجی بن سکتا ہے منافق عمرہ کر سکتا ہے منافق میں اور جو ہے جہاد میں سانپ اور منگس کا جنت اور جہنم کا آپس کی دشمنی ہے کبھی منافق جہاد نہیں کر سکتا ان منافقوں کے ہوتے ہوئے جہاد کرنا گویا جہاد کی توہین ہے اس لیے حضرت شمویل علیہ السلام اس امتحان کے لیے اس جو ہے پریشا کے لیے کہا کہ تم ایک گھنٹ پی سکتے ہو منافقوں نے پیٹ بھر کر پیا پیٹ بھاری ہو گئے سو گئے اور آگے جانے کے لیے تیار نہیں حضرت برا ابن عاظب بخاری شریف کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت برا ابن عظیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے ہم بدر کو جب نکلے تین سو تیرہ صحابی تھے تو ہم نے یہ کہا ہم میں اور تالوت کے لشکر میں اور شمویل کے لشکر میں ایک مناسبت ہے ایک اقسانیت ہے وہ بھی تین سو تیرہ ہم بھی تین سو تیرہ تو چنانچہ ہزاروں کے لشکر میں تین سو تیرہ صرف مجاہد باقی رہ گئے حضرت شمویل علیہ السلام سلام گئے اور جانے کے بعد قوم عمالی خا کے اوپر آپ نے حملہ کیا اور چوتھی صدی عیسوی کے اندر تابوت سکینہ پھر جو دوبارہ چلا گیا تھا اس کو دوبارہ قبضہ کیا اس قوم کا قتل کیا جالوت نام کا ایک بادشاہ تھا بہت طاقتور اور بہت ہمت والا اور بہت قوت والا اور قریب جانے کے لیے آدمی ڈرتا تھا داؤد نام کے ایک شخص اس قوم کے اندر سے نکلتے ہیں اور جا کر تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں وہ قتل داود جالوتا قرآن شریف کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ داؤد نے جا کر جالوت کے بادشاہ جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا بادشاہ جیسے ہی قتل ہوا امال خاں کے کافر اور مشرقوں کی حزیمت ہوئی شکست کھا گئے اور بھاگ گئے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلات وسلام کے قوم کو فتح اور کامرانی دی تین سو تیرہ کو جو وہ صحابہ نے بات کہی تھی کم من فیتن قلیلتن غلبت ہم چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئے اللہ نے اس جماعت کو غالب کر دیا اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلات وسلام قوم کی نگرانی کرتے رہے قوم کے اوپر قاضیوں کو مقرر کر دیا بنو اسرائیل حضرت مسا علیہ سلاۃ وسلام کے ساڑھے تین سو سال تک زندہ رہی اسی کشمکش کے اندر کبھی جو ہے حضرت یوشا آئے کبھی موسا آئے کبھی ہارون آئے شمویل آئے اب اس کے بعد منو اسرائیل کی کایا پلٹ ہوتی ہے ایک نئے پیغمبر کے ساتھ ہم انشاءاللہ شاء اگلی جو حاضر خدمت ہوں گے اور ہمارا وہ وعدہ باقی رہ گیا ہے ایک عورت کے فتنے نے ہزاروں آدمیوں کو جو ہے قتل ہونے پر مجبور مقتول ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کالج کا پڑا ہوا انسان اس نے جو ہے لگایا اور اس نے توبہ کی پھر اس نے راہ جہاد کو اپنایا پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر عجیب و غریب موڑ آیا اس جو ہے عجیب و غریب اچمبے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں منافقت سے حفاظت فرمائے اللہ منافقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے اللہ آخرت کی عظمت اور دین کے لیے الہ کلیمت اللہ کے لیے ہمیں سب کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین